کون کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے کونے کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے کونے کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے اس جانے بہار کیا ہر ایک روش ہر گلشن میں اس جان بہار کی آمد سے ہر ایک روش ہر گلشن میں کھلتے ہیں شگو پیر رحمت کے کھلتے ہیں شگو پے رحمت کے انوار کی کثرت ہوتی ہے کونے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے کونے کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے تکلیف میں پہلے آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا تکلیف میں پہلے نور ان کا آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا تصویر جہاں ہے ان کے لیے تصویر جہاں ہے ان کے لیے ان پہ نبوت ہوتی ہے کون کے گوشے گوشے چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے کونے کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے میساب کے دن سب نبیوں سے اقرار لیا تھا ان کے لیے میساب کے دن سب نبیوں سے اقرار لیا تھا ان کے لیے سردار رسول اب آتے ہیں وہ سردار رسول اب آتے ہیں وہ سردار رسول اب ان کی ولادت ہوتی ہے کونے کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے کونے کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے می کے دل سب نبیوں سے اقرار لیا تھا ان کے لیے میساپ کے دل سب نبیوں سے اقرار لیا تھا ان کے لیے اب آتے ہیں وہ سردار رسول اب آتے ہیں وہ سردار رسول اب ان کی ولادت ہوتی ہے کون کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے کون کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے کونین گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے بچر ہو بشر ہوا اس شیل ندی سے دلو مشرو اتنا دفاع تاشیل نبی کیوں لوگ قیام کے منکر ہیں کیوں لوگ قیام کے منکر ہیں کیا ان پہ قیامت ہوتی ہے کون ان کے گوشے گوشے پر چائے ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید نادت ہوتی ہے کون کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے تعظیم کا منکر شیر تھا وہ دیر نہیں مردود ہوا تعظیم کا منکر شیر تھا وہ دیر نہیں مردود ہوا تو نبی جو کرتے نہیں تو کرتے نہیں پارا کی جماعت ہوتی ہے کونین کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید ولادت ہوتی ہے کونین کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے تم عید خدا تو سیب نبی تصویر تازی تمہید خدا توصیف نبی تصویر تعظیم نبی میلاد نبی کی ہر محفل میلاد نبی کی ہر ان والے عبادت ہوتی ہے کون کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے محبوب خدا کی دنیا میں محبوب خدا کی دنیا میں جب عید عادت ہوتی ہے کون کے گوشے گوشے پر چھائی ہوئی رحمت ہوتی ہے